بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون آیت ایک سو نو ایک سو دس ایک سو گیارہ انہو كان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا قلنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ دنیا میں استغفار کرنے والے مومنین کا عظیم الشان مقام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کے سامنے ان کی تعریف فرمائیں گے اور ان کی کامیابی کا اعلان فرمائیں گے ترجمہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو بہت رحم کرنے والا ہے پس تم کافروں نے ان کی ہنسی اڑائی یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسی ہی کرتے رہے آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی ہیں کامیاب قرآن مجید کا بیان فرمودہ مقبول استغفار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین کفار اور منافقین دنیا میں خود کو عقل مند اور کامیاب سمجھتے ہیں اور ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دعا اور استغفار میں لگے رہتے ہیں آیت ایک سو اٹھارہ وقر رب اغفر وانت خیر الراحمین اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ ہم ان سے مغفرت اور رحمت کا سوال کریں استغفار کا تاکیدی حکم ترجمہ اور کہو اے میں رب معاف کر اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے قرآن مجید کا تلقین فرمودہ استغفار رب بغ فرور ان خیر الرواحمین